یزید بن زرعی تمیمی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں جریری نے اسی سنہ سے خبر دی البتہ اس نے یہ کہا کہ اہل مکہ حاسد لوگ تھے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے حضرت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھپن